سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ نماز خوف اسی طرح ہوتی تھی جس طرح آج کل کے تمہارے پہرے دار اماموں کے پیچھے ادا کرتے ہیں البتہ ان کی نماز باری باری ہوتی تھی اور وہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے سب لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز شروع کرتے جب آپ سجدے کرتے تو پہلی صف والے بھی آپ کے ساتھ سجدے کرتے اور پچھلی صف والے کھڑے رہتے جب آپ سجدوں کے بعد کھڑے ہوتے تو پچھلی صف والے جو کھڑے رہے تھے وہ اپنا سجدہ کرتے اور پھر سب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے پھر جب آپ رکو کرتے تو سب لوگ آپ کے ساتھ رکو کرتے اور جب آپ سجدے کرتے تو پہلی رکعت میں جو لوگ کھڑے رہے تھے وہ آپ کے ساتھ سجدے کرتے اور جن لوگوں نے پہلی دفعہ آپ کے ساتھ سجدے کیے تھے وہ آپ کی بار کھڑے رہتے جب آپ اور ایک صف والے سجدوں کے بعد تشہد کے لیے بیٹھ جاتے تو کھڑے ہوئے لوگ اپنے سجدے کر کے بیٹھ جاتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں کو سلام میں جمع کر لیتے حدیث نمبر انتیس سو پچاس مسند احمد